وائس نہیں ہے جی سکائپ پہ وائس نہیں پہ باقی کوئی صرف رول نمبر چھ جو ہیں جی جی اب وائس کلیئر ہے اسکائپ پہ رول نمبر بارہ آپ کام ہی نہیں ہیں تو آپ کو اسکائپ کی آواز کیسے آ سکتی ہے ممکن ہی ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے جی وائس کلیئر ہے اب چلیں کون سا سبق پڑھنا ہے ہم نے جی ففٹی پوری ہو گئی تھی نا ٹھیک الدرس الحادی والخمسون الدرس الحادی والخمسون سبق نمبر اکاون ففٹی ون ٹھیک ہے <clears throat> تو یہ بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے پہلے جو ہم نے ادرس الخمسون پڑھا درس التاسع والاربعون سبق نمبر انچاس کے اندر والاربعون ٹھیک ہے فورٹی نائن اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا عطلمیزو الفیر الماضی عطلمیزتو ٹھیک ہے ایک طالبہ اس کے متعلق تمام ترسیغیں اس کے بعد سبق نمبر ادرس الخمسون ماضی عطلمی زبان تو یہ جو سبق ہے الدرس الحادی والخمسون سبق نمبر اکاون یہ بھی اسی سے متعلق ہے کہ یہ کیا ہے الفعل الماضی التلمیزات پہلے سبق میں تسنیح کے سیرے تھے اس سیلے والے میں واحد کے سیرے اور یہاں پر کیا ہے جمع کے سیرے پہلے واحد کے سیرے فی ماضی سے متعلق پھر تسنیح کے سیرے پھیلے ماضی سے ہی متعلق اب یہاں پر آ رہے ہیں التلمیزات جمع کے سیرے لیکن کس سے متعلق پہلے ماضی سے ہی متعلق جی کہتے ہیں کہ تس علم الطالبات کہ استانی صاحبہ نے پوچھ استانی صاحبہ پوچھتی ہیں طالبات سے ماذا فعلت النف الصباح تم نے صبح میں کیا صبح کے وقت میں کیا کیا کہتی ہیں کہ فیقلنا النا وہ کہتی ہیں اب یہاں سے آگے ماضی کے سیر استعمال ہوں گے غم نا الباکر ہم صبح سویرے بیدار ہوئی و توز نہ ہم نے وضو بنایا و نہ الفجر فل اور ہم نے فجر کی نماز پڑھی گھر میں و القرآن الکریمہ اور قرآن کریم کی تلاوت کی یا قرآن کریم پڑھا تما الفطور پھر ہم نے ناشتہ کیا و اخذ نل کتبہ اور ہم نے کتابیں لی وسلّہ باینہ و امہاتنا اور ہم نے سلام کیا اپنے والدین پر والدین ماؤں کے لیے بھی استعمال ہو گیا اور باپوں کے لیے بھی تو اگر الگ الگ ترجمہ کریں گے تو آبا انا اپنے والدوں پر ماؤں پر وجئنا الى المدرسہ اور ہم مدرہ کی طرف چلی آئی یہی باتیں ہیں سوال و جواب میں متا قم تن الصباح تم صبح کب بیدار ہوئی قمنا فی الصباح الباکر ہم صبح سویرے بیدار ہوئی حل سمعتن الاذان نہ کیا تم نے اذان سنی نعم سمعنا الاذان جی ہاں ہم نے اذان سنی این صلیتن تم نے نماز کہاں پڑھی صلینا فی بیوتنا ہم نے نماز پڑھی گھروں میں هل قرأتن القرآن الكریم تم نے قرآن کریم کی تلاوت کی نعم قرأنا القرآن الكریم ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی ماذا شربتن تم نے کیا پیا شربنا لبنا ہم نے دودھ پیا وماذا کلتن تم نے کیا کھایا کہتی ہیں کلنا خبزا و بیزا ہم نے اور روٹی اور انڈا کھایا حل حلبتنف طریقے کیا تم راستے میں کھیلی مالا فر طریقے نہیں ہم راستے میں نہیں کھیلی حل حلر سلما کو دیکھا مارا مارعینا نہیں ہم نے اس کو نہیں دیکھا علمت المعلمۃ تن پھر استانی صاحبہ ایک طالبہ سے پوچھتی ہیں معذورت طالبات فی الصباح ہے طالبات نے لڑکیوں نے صبح میں کیا کیا ہے فتوجیب و پس وہ طالبہ جواب دیتی ہے اور طالبہ تو قوم فصبہ حلبا کر اب یہ آخری جو پیراگراف ہے یہ اس لیے لا رہے ہیں تاکہ آپ کو غائب کے سیغے بتائیں کیونکہ پہلے جتنے بھی سیغے استعمال ہوئے ہیں وہ یا تو متکلم کے ہیں یا مخاطب کے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے کیا ہیں غائب کے سیغے آپ کو بتا رہے ہیں جی قمنا فی الصباح الباکر صبح سویرے بیدار ہوئی و توزعنا انہوں نے وضو بنایا وصلینا الفجر فی البیت فجر کی نماز پڑھی گھر میں و تلونا القرآن الکریم و قرآن کریم کی تلاوت کی ثم تلاول الفطور پھر انہوں نے ناشتہ کیا و اخذنا الکتب کتابیں لی وسلمنا علی آبائہن اپنے والدین پر سلام اپنے والدین کو سلام کیا جئنا الی المدرسہ اور مدرسہ کی طرف چلی آئی اس کے بعد ترجم بالعربیہ عربی کے اندر کیا کیجئے ترجمہ کیجیے اب عربی کے اندر ترجمہ کرنے اردو ترجموں کا تو یاد رکھیے کرنا ہے کہ جمع کا سیگا آ جائے کون سا جمع کا سیگا آ جائے فعل ماضی کا سیگا ہو لیکن کون سا سیگا ہو جمع کا سیگا ان جملوں کے اندر اس کو استعمال کرنا ہے آپ کے مد نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہاں پر جمع کا سیگا لانا ہے ٹھیک ہے وہ بھی کون سا جمع معنس کا اور کون سا پھیلے ماضی کا دیکھیے گا عورتیں گھر میں جمع ہوئی عورتیں گھر میں جمع ہوئی عورتوں کے لیے کیا آتا ہے ان او ٹھیک ہے عورتیں گھر میں جمع ہوئی تو جمع کے لیے اب ہم گے نسا او اجتمانا ٹھیک ہے اجتمانہ اجتماع جمع کا سیکھا انا اجتمانہ فی البعت اور آپس میں باقی اور و تکلمنا نہ اور انہوں نے آپس میں انہوں نے باتیں کی و تکلمنا آپس میں بے نہ ہونا ٹھیک ہے و بے نہ لڑکیاں اسکول سے واپس ہوئیں اور گھر پہنچیں البنا البنا تو رجا من المدرسہ اسکول سے واپس ہوئی رجا جمع کیسے کا ٹھیک ہے رجعنا من ال من ال ووصلنا فی البیت ووصلنا البیت کہہ دیں کہ گھر پہنچیں ووصلنا وصل سواد کے ساتھ ووصلنا اور پہنچیں البیتا گھر میں اور سب نے دودھ پیا اور سب نے دودھ پیا و شربنا لبنن کہہ دیں و لبنا اللبنا جمیعا و شربنا اللبنا و شربنا جمع کا آئے گا ماضی کا سب نے پھر اپنی والدہ کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا پھر ہاتھ بٹایا اپنی والدہ کا گھر کے کاموں میں ثم صاعدنا ثم صاعدنا والدتہن فی امور المنزل ٹھیک ہے ہاتھ بٹایا ثم صاعدنا مدد کی والدتہن اپنی والدہ کی کس کام میں فی امور منزل گھر کے کاموں میں ثم مسا سم فی امور منزل جی وہ تھوڑی دیر تک ہاں۔ کیسے ہو سکتا ہے امور البیت ہاں بالکل یہ بھی ٹھیک ہے جی بالکل ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر گھر کے کام کو کہتے ہیں امور المنزل ٹھیک ہے جو مدرسے کی طرف سے یا اسکول کی طرف سے جو گھر کا کام ملتا ہے بچوں کو کرنے کے کیا کہتے ہیں واجب المنزل واجب منزل گھر کا کام جی اچھا جی کہاں گیا وہ تھوڑی دیر تک کھیلیں وہ تھوڑی دیر تک کھیلیں جی کیا ہوا وہ تھوڑی دیر تک کھیلی اچھا کہاں تھوڑی دیر تک کھیلی پھر اپنا سبق یاد کیا ثم حافظ نہ در سا سہن حفظ کی والدہ نے ان سب کو بلایا ان کی والدہ نے ان سب کو بلایا دعت ہن والدت ہن دعت دعت دعت ہن ہن بلانا دعا یدعو ٹھیک ہے بلایا ان کو ٹھیک ہے والدت ہن ان کی بنے ٹھیک ہے دعت ہن جمیان بھی کہہ سکتے دعت ہن والدت ہن جمیان سب اور ان کی اور ان کو نصیحت کی وہ نصحت ہن و نصحت والدہ کے لیے ہن نہ ان سب کو و نصحت ہن نہ لڑکیوں نے نصیحت کو غور سے سنا لڑکیوں نے نصیحت کو غور سے سنا البنا استماع نصیحت استماع میں نے آپ کو کہا تھا کہ غور سے سننے کی تما جی البنا تو استماع نصیحت اور والدہ سے کہا اپنی ہم آپ کی نصیحت پر عمل کریں گی کننا کی کننا نعمل نصیحت کی ہم آپ کی نصیحت پر جی سب کو شروع سے خیر تک اردو کا عربی ترجمہ سمجھ میں آ گیا تو وہ پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے ابھی کو نہیں آیا تو وہ پوچھ سکتا ہے آگے آگے لاسٹ میں دو بتا دوں سنیے گا کہاں سے لڑکیوں نے نصیحت کو کونا اور والدہ سے کہا کہ ہم آپ کی نصیحت پر عمل کریں گی یہاں سے آگے یہ اور بھی پیچھے سے جی جیرو نمبر تین یہاں سے سنیے گا چلو یہاں سے ان کی والدہ نے ان سب کو بلایا دعت ہن والدت ہن چلو پہلے آخر والے دو سن لو پھر شروع والے دو ہی بتا دیتے ہیں دعت ہن والدت ہن جمیان ان کی والدہ نے ان سب کو بلایا کہ و نصاحت ہن و نصاحت ہن اور ان سو ان کو نصیحت کی لڑکیوں نے نصیحت کو غور سے سن لڑکیوں نے چلو البنا تو کہہ دو یا پھر ورنہ یا تو ٹھیک ہے یہ بھی آ سکتا ہے آخر میں آپ کو قاعدہ بتائیں گے کہ جب جمع کا سیغہ فائل بن رہا ہو تو فیل کیا آتا ہے پھر واحد آتا ہے ٹھیک ہے نا اور ورنہ کیا ہو اگر پہلے آ جائے یعنی کہ صاحب ضمیر تو پھر اس کی طرف جو ضمیر لوٹتی ہے تو وہ جمع کی طرف جو ضمیر لوٹتی ہے تو وہ جمع والی ہوتی ہے تو ہم یوں ہی کر لیتے ہیں تاکہ جمع کا سیغہ آ جائے کیا کہتے ہیں البن تو استماع ٹھیک ہے غور سے سننے کے لیے آتا ہے استماع البنا تو نصیحت اور والدہ سے کہا وکل اپنی والدہ سے کہا یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وکلنادی وکلنا لل والدی کہ ہم آپ کی نصیحت پر عمل کریں گی کن لگائیں گے تو پھر نصیحت ورنہ نعمل نصیحت کی ٹھیک ہے جی رول نمبر تین ہو گیا آگے سمجھ میں جی یہ پھر سے بتا دوں اچھا تو رول نمبر انیس آپ بھی سن لیے پہلے دو کا عورتیں گھر میں جمع ہوئی ان اجتماعنا فی البیت بیت یا یہ بھی آس بس اجتماع نہیں لگائیں لگائے اجتماعنا فی البیت ایک اور دوسرا کیا ہے انہوں نے آپس میں باتیں کی انہوں نے آپس میں باتیں کی و تک دئی نہ ٹھیک ہے وہ تکلم دئی نہ اور کیا ہے یا قلتا کیا مطلب وقل نہیں نہیں واؤ جو ہے نا اور ہے صرف قلنا یا قلنا کیوں آئے گا ہم نے ماضی کا سیگا لانا ہے مزے نہیں لانا ٹھیک ہے وہ مزارے ہے یا قلنا ہم مزے لیں گے کالا کالا کالو کالت کالتا قلنا قلنا کلنا ٹھیک ہے نہیں نہ اگل خان قال سے ہے کہنے سے قال یقول قولا فہو قائل قال قال قالو اجوف واوی ہے قالو قالت قالتا قلن جمع مونس غائب کا سیغہ ہے فعل ماضی کا اور واو میں جو میں جو لا رہا ہوں قلنا وہ اور وہ جی آئی بات سمجھ رول نمبر انیس ہوں نہیں ہم نے کیوں کہا وہ ہے نا الف کے ساتھ ہے دیکھو میں پہلے پوری ماضی کی گردان پڑھ لیتا ہوں کالا کالا کالو کالت کالتا کل نا قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتن قلتو قلنا ہم نے کہا جو ہے وہ قل نا الف والے نون الف نا ہے قل نا ہم نے کہا اور قلنا جو ہے نون زبر نا ہاں جی نون زبر نہ چلیے ٹھیک ہے چلیے چلیے آگے چلیے یہ جو ناقص عبارات ہیں ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ مکمل کی آپ کو واحد کر جی سب سے پہلے آپ کو واحد کا سیغہ دیا ہوا ہے اور تسمیہ اور جمع سیغے آپ کے یہ ضرور میں آپ گا نمبر ایک ہے اطالبۃ اتل کتاب اتال بطرا اتل کتاب طالبہ نے کتاب پڑھی جی اس کے بعد اس کی تسنیا ہے جی دیکھیے گا اسی سے اس کو مکمل کیجیے رول نمبر تین جی ات طالب اتل کتاب اتال ڈیش جی رول نمبر تین ایک منٹ سے پہلے جواب آنا چاہیے ہر کسی کا کیونکہ میں نے تین سبق پڑھنے ہیں جی اتالے بتانے کیوں کرا نہیں کس نے کہا ہے کرا دتا نہیں کون سا سیگا ہے یہ تو کرا اتان سیگا کون سا ہے جی کرا اتان جلدی سے بتاؤ تسنی کا سیگا ایسے آتا ہے کرا اتان آتا ہے کرا سے اللہ کے بندو کیا کرتے ہو تم لوگ بہت کمزور کو ٹائٹ رکھیں ٹائٹ کارا ات کارا آتا آتا ہے تسنیا ٹھیک ہے فیل ماضی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کارا کارا آتا نون اس میں نہیں آتا مزارے تھوڑے ہی ہے کہ یا کرا یا کرا آنے یا کرا نہ ٹھیک ہے کیا ہے اوش کے لیے بہت بہت جزاک اللہ اتانے قرأت ٹھیک ہے جی جی الطالبات دیش الکتابہ کیا رول چار ہمیں بتا سکتے ہیں طالبات رول نمبر چار جی ہوا من الگ ڈیش الکتاب جی زبردست اطالبات ہے بہت بہت جزاک اللہ آگے چلیے جی نمبر دو پہ جملہ ہے الوالدت نصحت والدہ نے امی جان بچوں نصیحت کی نصحت الاولاد بچوں کو نصیحت کی الوالدتان پیش الاولاد یہ آپ کو بتائیں گے روبر بارہ جی الوالدتان ڈیش الاولاد رول نمبر بارہ نسحت الاولاد جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا نمبر تین پہ الدا تو ڈیش یہ آپ کو بتائیں گے رول نمبر انیس جی جی جناب آئے گا جواب اچھا یہ ہیں بڑے دنوں بعد دیکھا ہے رول نمبر سترہ رول نمبر سترہ کیا آپ ہمیں بتائیں گے یہ چلیں آپ شاید سبق سے ہی واقف نہ ہو ابھی تک رہتے ہیں ہمارے ساتھ جی رول نمبر اٹھارہ رول نمبر اٹھارہ آپ سے سوال ہے المر اتو البناتا المر اتو ناتا اور لڑکیوں کو بلایا یا پکارا ٹھیک ہے المر اتو دعت البناتی عورت نے لڑکیوں کو بلایا یا پکارا اس کے بعد آ رہا ہے المر اتان ڈیش بناتی ترجمہ کرنا اس کو مکمل کرنا ہے عبارت المر ڈیش البناتی جی المر اطان ڈیش البنات اس کا ترجمہ کر رہے ہیں یا اس کو مکمل کر رہے ہیں رول نمبر اٹھارہ جی المر اطان ال البنات جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا جی کیا رول نمبر سترہ ہمیں جواب دیں گے رول نمبر سترہ آپ کو یاد بھی ہے کہ ہم نے آپ کو رول نمبر دیا تھا پر سترہ چلیے خیر رول نمبر تین سے ایک دوبارہ سوال ہے رول نمبر تین آپ سے دوبارہ سوال ہے کیونکہ آپ نے پہلا سوال کامل سے حل نہیں کیا اس لیے رو تین سے سوال ہے ہاں۔ نیچے ہے سب سے آخر میں اطفلت لعبت فی الحدیقہ اطفلت لعبت فی الحدیقہ کھیل رہی بچی نے کھیلا باغیچے میں اس کے بعد اور آخر میں اطفلات ڈیش فی الحدیقہ کا تو اس کا جواب آپ نے دینا یعنی اس عبارت کو مکمل کر لی طفلات ڈیش فی الحدیقہ جی رول نمبر تین اب فی الحدیقہ جلدی سے نمبر تین الطفلات ہم یعنی دونوں آپ نے مکمل کر لی زبردست زبردست بہت بہت بہت بہت جزاک اللہ اطفلتا لعبتا فی الحدیقہ اور اطفلاۃ لائب نہ فی الحدیقہ جزاک اللہ جی چلیے جی اب جو باقی بچے ان کو ہم پورا پورا کر لیتے ہیں بچہ کھچا ویسے بھی ہمارا ہوتا ہے سنیے نمبر البنات اس کو مکمل کرتے ہیں المر عطا نے دعتا البنات ٹھیک وائس لو ہے المر عطا نے دعتا البنات انسا کیا نام ہے اس کا

دعنا دع دعت دعونا کیا آئے گا دعونا جی دعونا دعونا النساء دعونا البنات ٹھیک نہ دانا نہ دانا کچھ بھی نہیں کیا آئے گا دعونا آئی بات سمجھ جی انسا او داؤن البنات کیسا ہے یار بھول گیا ناقص بڑے خطرناک باب ہے ناقص کی انسا او داؤنا اچھا جی اس کے بعد اوپر دیکھیے المعلمۃ دخلت فی الفصل کہ معلمہ داخل ہوئی کہاں پر کلاس میں پھر کیا المعلمتا نے دخلتا الفصل المعلمات دخل فی الفصل نمبر پانچ پہ آ جائیے اطف لائبت فی الحدیقہ اطفلتان لائبتا فی الحدیقہ اطفلا تو ابن فی الحدیقہ جیسے رول نمبر تین نے بتایا خادمہ نے کمرہ صاف کیا یا حجرہ صاف کیا الخادمہ نے نظفتا الحجرہ ٹھیک ہے دونوں نے صاف کیا الخادمہ تو نظفنا ٹھیک ہے نظفنا الحجرہ انہوں نے صاف کیا اس کے بعد پھر سے ترجم بالعربیہ بہت شوق تھا دوبارہ سے بتا دیا انہوں نے کہا کہ اب تو کامل ہو چکے ہیں عربی پڑھ پڑھ کے ان زیادہ عربی آ گئی کہ اب اگر ان کو اردو کا پورے اگراف بھی دے دیا جائے تو یہ ایک منٹ کے اندر جو ہے نا اس کی عربی بنا لیں گے تو اس لیے انہوں نے کیا ہے ایک ہی تمرین کے اندر دو پیراگراف آپ کو دے دیے ہیں کس چیز کے اردو کے سنیے گا ترجم بلا عربی عربی میں لڑکیاں اسکول میں داخل ہوئیں اور درسگاہوں میں بیٹھ گئیں تو وہی آپ آپ کے مد نظر کیا ہونا چاہیے کہ جمع منس کے سیغوں کا استعمال کرنا ہے جمع منس کے سیغوں کا استعمال کرنا ہے جی کیا لڑکیاں اسکول میں داخل ہوئیں اور درسگاہوں میں بیٹھ گئی البنا تو دخل نہ فلم فلم مدرسہ البنا تو دخل نہ مدرسہ اور درسگاہوں میں بیٹھ گئی و جلسنا فلفصول جلسنا فلفول ٹھیک انہوں نے اپنی استانی سے کہا وقلنا لستاذتہن وقلنا وہ الگ ہے قلنا سیغہ ہے وقلنا لستاذتہن کہ ہم نے اپنا سبق یاد کر لیا ہے کنہ حفظنا درسنا حافظ نہ درسنا یا حافظ نہ درسنا کنہ نہ لگائیں حافظ نہ درسنا اور اس سے اچھی طرح سمجھ گئی ہیں وہ فہم نہ فہم نہ ہو وہ فہم نہ ہو اور اسے ہم سمجھ بھی گئی ہیں بچیاں گھر سے نکلی اور باغ خرج من البیت اور باغ میں چلی گئی وہ دخل نہ کہہ دیں یا یہ کہ چلی گئیں وضحب نہ وضحب نہ فی الحتی وضحب نہ دخل نہ کہیں گے تو پھر فل کہیں ودخلنا فی الحدیقہ یہ بھی ٹھیک ہوگا ورنہ وضحب الحدیقہ اور باقی طرف چلی گئیں آ رہی ہے سمجھ اور تھوڑی دیر کھیل کر واپس گھر چلی آئیں البيت نا قليلا کلیلن سماج انہوں نے کھانا کھایا اور سو گئی ہاں اکل نام و نمنا ٹھیک و اکل ن و نمنا کھانا کھایا اور کیا ہو گئی سو گئی پوشوے کا نا ہاں جی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہو گیا یہ کسی کو کوئی مشکل تو نہیں لگ رہا کوئی لفظ جی اگر کوئی اس کے بعد ترجم بل اردو کے اندر ترجمہ کیجیے یہ قدرے آپ لوگوں کے لیے ویسے آسان ہوتا ہے ان نسا و اجتماع نفل بیت وہی پہلے والی بات ہے کہ عورتیں گھر میں اکٹھی ہوئی الوالدات تو ارزانہ اولاد سو گئیں کیا مطلب نمنا نام نمنہ سو گئیں سو جانا سو گئیں نہ کا مطلب سو گئیں ٹھیک ہے نا کھا کر پھر سو گئیں تو نام ینوم نومن فہو امن ٹھیک ہے جی ٹھیک انسا تو اولاد اولادہ ماؤں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا الوالدہ تو ماؤں نے مائیں ارزانہ دودھ پلایا اولا ہن اپنے بچوں کو الطالبات سلمنا علی معلماتہن لڑکیوں نے الطالبات طالبات نے سلمنا سلام کی علی معلماتہن اپنی استانی کو ٹھیک ہے اپنی معلمہ کو سلام کیا پڑھانے والی کو استانی کو والمعلم ٹھیک طالبات کو انہوں نے سکھایا النساء المسلمات مسلمان عورتوں نے کہا قالت کہا النساء المسلمات مسلمان عورتوں نے آمنا باللہ ہم ایمان لئی اللہ تعالی پر اور ہم نے نماز پڑھی وصمنا اور ہم نے روزہ رکھا و ادینا زکاتہ اور ہم نے زکوٰۃ دی وہ ماضی کے ساتھ لائے یعنی کہ وہ سارے کام ایک کام نہیں کیا اس کو مستقبل کے ساتھ ذکر کیا وہ نہ حج مظاہرے کا سیغ لا کر ہم حج کریں البیتا بیت اللہ شریف کا ان شاء اللہ تعالی اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو آگئی بات سمجھ یہ بھی ہو گیا اردو ترجمہ بھی تو چلیے اس کے بعد آپ کو قاعدہ بتائیں گے کیا قاعدہ بتائیں گے کہ سبق کے اندر کیا بتایا ہے جمع کے سیغے بتائے ہیں آپ کو ٹھیک ہے اب آپ کو یہاں پر جمع بنانے کا طریقہ بتائیں گے کیا بتائیں گے جمع بنانے کا طریقہ جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے اگر آپ کو پتا ہو واحد مذکر کا تو نون لگا دے ہیں اور پہ والا حرف ساکن کر دینا ہے زہابہ ہے نا کا مطلب جانا اب زہابہ سے ہم غائب کا جمع منس غائب کا سیغہ بنائیں تو کیا کریں گے آخر میں نون لگا دیں گے ٹھیک ہے متحرک جس پر زبر بھی ہو اور اس دیں گے زہابہ سے کرتے ہیں جی زہابہ ہے آخر میں نون لگایا کیا بن گیا زہابہ نا اب پہلے والے کو ساکن کرنا تو کیا بن جائے گا زہنا اسی طرح اگر جمع مونس مخاطب بنانا ہو یعنی جمع مونس حاضر کا ہے پھر نون کی جگہ پر تن لگا دینا ہے نون کی جگہ پر نہ تو لہٰذا ذہب زہب نہ جگہ کیا بن جائے گا ذہب تن اور باقی رہ بات جمع متکلم کی تو وہ تو ویسے بھی مذکر اور مان دونوں ایک ہی ساتھ آتے ہیں زہب نہ دیکھیے گا آپ قاعدہ جمع مونس غائب کا سیغہ بنانا ہو تو مفرت کے سیغے کے آخر میں نون زبرنا نون یعنی زبر والا بڑھا دیں اور اس سے پہلے والے حرف کو ساکن کر دیں سے ذہابنا اور اگر جمع منس مخاطب کا سیغہ بنانا ہو تو بجائے نون کے تن اضافہ کر دیں جیسے تن جی تنہ وغیرہ یاد رہے کہ سیغہ جمع منس غائب جمع کے بعد استعمال ہوگا سیغہ جمع منس غائب جمع کے بعد استعمال ہوگا کیا مطلب یعنی وغیرہ وغیرہ تو اس کے بعد پھر جمع کا سیغہ استعمال ہوگا ورنہ اگر پہلے سیگا استعمال کرنا ہو اس کے بعد جمع لانا ہو تو پھر سیگا کیا ہوگا واحد آئے گا آپ علم النحف کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں کہ فیل جو ہے کب واحد لایا جائے گا کب تسنیا لایا جائے گا کب جمع لایا جائے گا جی یاد رہے کہ سیگا جمع منس غائب جمع کے بعد استعمال ہوگا یعنی اس سے پہلے جمع آیا ہو جیسے جیسے جیسے دیکھو پہلے آیا جمع پھر ذہبنا آیا لیر فیل پہلے آ گیا تو ہمیشہ مفرد ہوگا جیسے ذہبت طالبات اب دیکھو جمع ہے لیکن فیل پہلے آ گیا تو ذہبت کیا آیا معنی الکلمات قلیلاً تھوڑی دیر اجتماعی ہوئی ارواندہ دودھ پلایا علمنا سکھایا آمنا ایمان لے آئیں سومنا روزہ حج البیتا ہم بیت اللہ شریف کا حج کریں گی جی آنی والخمسون الدرس الثانی والخمسون مشکل تو نہیں ہو رہی پڑھنے میں تو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے فی البستان تو فلبستان جی کوئی ترجمہ کرے گا اس کا آپ میں سے انزہ تو فل بستان کا کوئی ہے انزہ تو فل بستان سمجھ نہیں آیا اب بھی نہیں آیا نے بتا دیا انیس نے بتا دیا اور دیا ٹھیک ہے کیا ہے باغ کی سیر البستان باغ کی سیر باغیچے کی چلیے اب تو ٹھیک ہے نا کوئی بات نہیں اب تو ٹھیک ہے نا چلیے پھر جی ہاضا بستان و محمود یہ محمود کا باغیچہ ہے ندخل فی البستان ہم داخل ہوتے ہیں باغ میں نمشی تحت الاشجار و بین الازہار کے نیچے تحت الاشجار و بین الازہار اور پھولوں کے بیچ میں پھولوں کے درمیان و ہم کھاتے ہیں پھلوں کو ٹھیک ہے ہیں پھولوں کو ٹھیک ہے کیونکہ پھلوں کو سونگا نہیں جاتا اور پھولوں کو کھایا نہیں جاتا لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھل کو سونگا بھی جاتا اور لیکن بہت کم الاسم پھل تھے کیا تھے حلوتن میٹھے بھی تھے لذیذت لذیذ بھی تھے وظہار و اور پھول خوبصورت تھے تو اور ان کی خوشبو بہت ہی عمدہ تھی نلعب علی الحشیش الخبر ہم الحشیش مانا ہو الحشیش بتائے گا کوئی ہونا تو یہ چاہیے کہ بولنے سے پہلے جواب آ جانا چاہیے گھاس على الحشیش الاخضر ہم کیا ہے الحشیش گھاس ٹھیک ہے صرف گھاس سبز کہ ہم کھیلتے ہیں الحشیش الخبر سر سبز گھاس پر ٹھیک ہے ہری بھری گاس القاعد اور ہم بینچوں پر بیٹھتے ہیں مقاعد بیٹھنے کی جگہیں تو باغیچے کے اندر بیٹھنے کی جو جگہیں بنی ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں بینچ ٹھیک ہے نا عام طور تو ہم کرتے ہیں بینچ پہ جی ایک منٹ کے لیے اللہ اکبر کبیرہ ایک منٹ ذرا صبر کیجیے ایک منٹ السلام علیکم جی بھائی سب اچھا جی المقاعد ہم بیٹھتے ہیں کس پر بنچوں پر و نتکلم اور ہم باتیں کرتے ہیں نصم او اسواتن لطیور ہم سنتے ہیں پرندوں کی خوبصورت خوبصورت آوازیں نصم ہم سنتے ہیں اسواتن آوازیں جمیلتاً خوبصورت لطیور کس کی پرندوں کی تمبر خروج من البستان پھر ہم نکلتے ہیں باغ سے الى بیوتنا مسرورین اور ہم لوٹتے ہیں اپنے گھروں کی طرف مسرورین خوشی خوشی خوش و خورا سوال لمن هذا البستان یہ باغ کس ہے هذا بستان محمود محمود کا نیچہ ہے این نمشی فی البستان ہم باغ میں کہاں گھومتے ہیں تمشون تحت الجار تم گھومتے ہو کہتے ہیں نا پوچھ رہے نا یعنی مخاطب سے کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم کہاں گھومتے ہیں مخاطب آگے سے کیا کہے کہ تم گھومتے ہو تم شون تحت الاشجار تم چلتے ہو کہاں پر درختوں کے نیچے وماذا نأکلو ہم کیاتے ہیں تأکلون الاسمار تم کھاتے ہو پھل کئی فن وماذا نشم ہم کیا سونگتے ہیں کہتا ہے تشمون الازہار تم سونگتے ہو پھول وکیف کیف طعم الاسمار کے پھلوں کا ذائقہ کیسا ہے طعم ذائقہ ذائقہ کیسا ہے طعم الاسمار حلون پھلوں کا ذائقہ میٹھا وکیف رائحت الازہار اور پھولوں کی خوشبو کیسی کیسیحت اس کی خوشبو عمدہ ہے پھولوں کی فی البستان ہم باغیچے میں کہاں کھیلتے ہیں تلعبون علی الحشیش تم کھیلتے ہو گھاس پر ہم بیٹھتے کہاں ہیں تجلسون علی المقاعد تم بینچوں پر بیٹھتے ہو وماذا نسمع اور خیر اس کو کیا کہنا چاہیے بینچ کے لیے بیٹھنے کی جگہ کہہ دیں آپ ٹھیک ہے نا اچھا، کیا کریں گے بیٹھنے کی جگہ ٹھیک ہے بیٹھنے کی یا چیئر ہوتی ہیں یا پھر بینچ وہ جو بنا ہوتا ہے پارکوں کے اندر عام طور پر ٹھیک ہے اگر کوئی اٹھا کے نہ لے جائے اس کو وہاں پر پکا مضبوط بھی بنایا ہوتا ہے پاکستان کے اندر ہے نا اس لیے مسلمان رہتے ہیں یہاں پہ اچھا جی الا وماذا نسمع اور ہم کیا سنتے ہیں کہتے تسمعون الطیور اسوات الطیور تم سنتے ہو کیا چیز پرندوں کی آوازیں الا اين نعود کہ ہم کہاں لوٹتے ہیں کہتے تعودون الى بيوتكم تم لوٹتے اپنے گھروں کی طرف هل نعم محزونین حزن سے غمگین ہونا کیا ہم لوٹتے ہیں غمگین ہو کر یعنی غمی حالت میں لا بل تعود مسرورین بلکہ تم تو ہنسی خوشی لوٹتے ہو اچھا جی آگے تھوڑا سا کام آتا ہے کہتے خاطب زملا کا وقل اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو اپنے ہم کلاسوں کو اپنے کلاس فیلوں کو مخاطب کرو اور کہو ان تم تدخلون فی البستان و تمشون تحت الاشجار اس کے بعد پورا جملہ جو شروع میں ہے ٹھیک ہے وہی جملے آپ استعمال کرتے ہیں وتاکلون الاسمار وتشمون الازہار ٹھیک وتلعبون علی الحشیش وتجلسون وتسمعون اصوات الطیور ولا وتعودون الى بیوتکم الى آخری سمجھ آئی بات دوسرا خاطب اتفلات وقل کو مخاطب کرتے ہوئے ٹھیک ہے پہلے جمع کے سیغے آپ لاؤ گے مذکر کے اور اب جمع کے سیغے لاؤ گے کون سے مونس کے انتن تدخلن فی البستان و تشون تحت الاشجار اور آگے کیا ہے و تأکلن الاسمار و تشمون الازہار اور آگے چلے گا و تجلسن القاعد اور آگے و تکلّمنا ہوں الآخری ٹھیک ہے یہ جمع منس کے سیرے استعمال ہوں گے مظاہرے کے کم میرے عبارت تالیہ آنے والی عبارت کو مکمل کیجئے دخلنا فی البستان و مشل اشجار یہ آپ عبارت کو مکمل کریں گے کون سے سیغوں کے ساتھ فعل ماضی سیغوں کے ساتھ ٹھیک ہے دخلنا فی البستان و مشینہ تحت الاشجار اور و عقل نل اسمار اچھا شم و شم کیا ہے شم و و و شم شم شم شم نل من الظہار ٹھیک ہے و شم منا نے سنگا الضہر پھولوں کو ٹھیک ہوگی بات اللہ حافظ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو جی رول نمبر تین چار چھ بارہ انیس سترہ اٹھارہ سب سو رہے ہیں تم نا امون کیوں ہاں جی پڑھے گا ظاہر بات آپ اس جملے کو مکمل تب ہی کر سکے جب پہلے والی عبارت کو دیکھیں گے مشکل الفاظ ہیں اللہ نہ کرے کہ یہ مشکل ہوں بس سیرے تبدیل کرنے ہیں مظاہرے سے ماضی کرنا ہے اور کہیں پر جمع مذکر سے جمع ہے لفظ تو ترجمہ کیجیے کہ یقول الوالد البنی ہی والد اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی اے میرے پیارے بیٹے باغ کی طرف جاؤ باغیچے کی طرف جاؤ ولعب فیہا اور اس میں کیا کرو کھیلو الى اشجارہا اور باغیچے کا درختوں کی طرف دیکھو اظہار ہا اور پھولوں کی طرف وجلس حشیشے حشیشہا اور اس کے گھاس پہ بیٹھو ولا تقطف سمارتن اور پھل توڑو تن اور نہ پھول ولا تک غسن اور نہ توڑنا ٹہنی غسن کس کو کہتے ہیں ٹہنی کو ولا تضرب احدن اور کسی کو مارنا بھی وہاں پر نہیں یہ نہ ہو کہ باغ میں جاؤ تو دہ مار تو ساڑھے چار وم شفت اور راستے میں چلو ونز اور آما اما کا تو کہاں دیکھو اپنے سامنے دیکھو ٹھیک ہے دائیں بائیں نہیں یہ نہ ہو کہ دائیں طرف دیکھتے دیکھتے آپ کیا ہو کہیں نالی میں جا گرو ولا تلتفت یمین ولا یسارن نہ دائیں دیکھو تو نہ بائیں کیا ہو دائیں بائیں متوجہ نہ ہونا کفن المثنہ والجمع من الافعال التالیہ آگے جو افعال ہیں وہ ذکر کیے ہوئے ہیں ان کی آپ نے تسنیہ بنانی ہے اور کیا بنانی ہے جمع بنانی ہے چلیے جی اذهب آئیں گے رول نمبر تین اظہب کی تسنیہ جی کون المثنا والجم من الافعال الاتیہ یہ جو دل میں افعال ہیں ان کی تسنیہ اور جمع بنانی ہے جی اظہب کی تسبر تین تو اظہب کی جمع بنا رہے ہیں رول نمبر چار نمبر چار اظہب سے اظہبا اظہبا اور نمبر تین کا جواب ہے جزاکم اللہ خیر جمع بر چھ اظہب کی جا اظہبو ٹھیک اسی طرح العب العبا العبو انظر انظرا انظر اجلس اجلسا اجلمشی امشیا امشو لا تجلس لا تجلسا لا تجلسو لا تضرب لا تضربا لا تضربو لا تلتفت لا تلتتا لا تلتفتو لا تضحك لا تضحكا لا تضحكو لا تكسر لا تكسع لا تكسرو لا تجلس لا تجلسا لا تجلسا لا تجلسا لا تجلسا لا تجلسا لا جی غسن ٹہنی ٹھیک ہے آپ کی اس میں بھی لکھا ہوگا تخلی تک تخت نہیں لکھا غسن ٹہنی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے غسن ٹہنی درخت کی بس بس کر چلو صحیح ورنہ ایک بات ہے آگے والا سبق ہے نا اس میں کچھ نہیں ہے وہ صرف املا ہے نہ اس کا اردو ترجمہ ہے نہ اس کا عربی ترجمہ ہے کچھ بھی نہیں ہے کہتے ہو تو پڑھ لوں نہیں کہتے ہو تو نہیں پڑھتے اردو ترجمہ بھی نہیں ہے عربی ترجمہ بھی نہیں ہے مفردات ہیں اور جملے ہیں نہیں چلیں ٹھیک ہے بس کر دیتے چلو چلیں چلیں چلیں ٹھیک نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں جان مال میں عمر میں برکت فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں جو مشکل ہو تو بھی بتائیں دوبارہ بتاؤں گا ٹھیک ہے جہاں آپ لوگوں کا من کرے بس تو وہاں بولے ہم بس کر دیں گے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ